حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا ایک غلام آیا اس نے ہجرت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی جبکہ آپ کو پتہ نہیں چلا کہ وہ غلام ہے اس کا آقا اسے لینے کے لیے آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا یہ مجھے فروخت کر دو چنانچہ آپ نے دو سیاہ غلاموں کے عوض اسے خرید لیا پھر اس کے بعد آپ کسی سے بیعت نہ لیتے تھے یہاں تک کہ پہلے پوچھ لیتے کیا وہ غلام ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار ایک سو تیرہ